سے ایک نشانی ہے جس کو اللہ راہ سجھاوے وہی راہ پر آوے اور جس کو اللہ بچلا دے راہ سے بھٹکا دے تو اس کے لیے تو نہیں پائے گا کوئی رفیق اور راہ پر لانے والا وطح سب ہُم وہم رقود رقوت اور تو سمجھے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ تو سو رہے ہیں ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال اور ہم ان کو کروٹ دیتے ہیں دائیں طرف اور بائیں طرف وکلبهم باسط ذراعيه بالوسيد اور ان کا کتا بھی اپنی باہیں پھیلائے ہوئے ہے چوکھٹ پر لو طلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا اگر تو ان کو جھانک کر دیکھے تو تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگے اور تجھ میں ان کی دہشت بھر جاوے ان کا جاوے بھر کاف کا حال اللہ رب العزت والجلال بیان فرما ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو اپنی قدرت کے کچھ نمونوں سے نوازا تھا تین چار بڑی باتیں یہاں اللہ بیان فرما رہے ہیں اول تو یہ کہ ان کا مسلسل اتنے سالوں تک سویا رہنا یہی اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے کیونکہ کوئی آدمی اتنے سالوں تک سو نہیں سکتا جی تھوڑی دیر سو کر آدمی جاگ جاتا ہے چند گھنٹوں میں نیند پوری ہو جاتی ہے کسی کی چار پانچ گھنٹے میں تو زیادہ سے زیادہ چھ سات آٹھ گھنٹوں میں لیکن اس سے زیادہ کوئی نہیں سو سکتا اتنے سال تک سلائے رکھنا یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک نشانی آگے اس کے بعد اتنی طویل نیند میں ونٹر سمر ہر قسم کے سیزن آئے ہوں گے اور وہاں پر اس علاقے میں پہاڑوں میں تو برف بھی گرتی ہے لیکن اس کے باوجود ان کی باڈی کو سلامت رکھنا کھلائے پلائے بغیر پیشاب پانی استنجا پخانا کے بغیر یہ بھی ایک اور اللہ کی قدرت کی نشانی اور اللہ پاک نے اس کے لیے بندوبست یہ کیا کہ سورج جب نکلتا تھا تو دائیں طرف سے ہو کر چلا جاتا تھا ان کے اور جب ڈوبتا تھا تو بائیں طرف سے دھوپ کترا جاتی تھی ان پر ڈائریکٹ دھوپ نہیں پڑتی تھی یہ بھی اللہ کی قدرت کی عجیب نشانی یہ کیسے ہوا ابن قطعیبہ دنوری رحمت اللہ علیہ نے تو اس غار کو تلاش کر کے اس کا سب میجرمنٹ کیا اس کے میتھمیٹکس اور کیلکولیشن کیے اور کہا کہ اس جگہ پہ تھی اور یہاں سے دھوپ آتی تھی اور وہاں سے جاتی تھی یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ جب خود یہاں کہہ رہے کہ میں نے اپنی قدرت سے یہ کام کیا تھا ایک معجزانہ طور پر معجزانہ طور پر خدا کی قدرت کا ایک نشانی تھی یہ کہ اللہ پاک نے ان کو ایسی جگہ سلایا کہ دھوپ ان پر نہ پڑے اور ان سے دھوپ سے وہ محفوظ رہیں اور باوجود مختلف سیزن کے گزرنے کے ان کا جسم محفوظ رہے اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے اور ساتھ ہی یاد رکھیے میں یہ دلّہ فہو المحت جس کو اللہ راہ بتائے وہی راہ یافتہ ہے یعنی ان کو وہی لے جانا اور اسی جگہ سلانا یہ کس کا کام تھا اللہ کا اللہ چاہتے تو کہیں اور بھی سلا سکتے تھے لیکن اسی جگہ سلانا یہ اللہ کا کام تھا اور اس کے ضمن میں دوسری بات سمجھ میں آ گئی کہ ہماری زندگی میں بہت سے مختلف موڑ آتے ہیں تو ہر موڑ پر صحیح رخ پر ہم کو چلانا یہ بھی کس کا کام ہے اللہ کا کام ہے اور اسی کے ساتھ دین میں بھی راہ راست پر قائم رکھنا یہ بھی کس کا کام اللہ کا کام تو جس کو اللہ راہ بتائے اس کی لائف کے اندر اس کے دینی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے شادی بیاہ میں معاملات میں لین دین میں صحیح راہ پر جس کو اللہ چلائے وہی صحیح راہ پہ چل سکتا ہے اور اگر کسی سے اللہ ناراض ہو جائیں اور اس کو الٹے راستے لگا دیں تو اس کو پھر سیدھے راستے پہ کوئی نہیں لا سکتا فلن تجید لہو ولی مرشدہ اس کا کوئی رفیق بھی نہیں کوئی راہ بتانے والا بھی نہیں ہے وہ بھٹکتا رہے گا ادھر ادھر اللہ پاک بھٹکنے سے ہماری حفاظت فرمائے اللہ پاک آگے کہتے ہیں طلاق تحسب ایک تیسری بات تم ان کو سمجھو کہ وہ جاگ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ تو سو رہے ہیں یعنی وہ چونکہ وہ ایسی حیت سے سوئے ہوئے تھے کہ ان کے کپڑے شپڑے ان کا بریدنگ سانس لینا وغیرہ سب جاری تھا اور آنکھیں بھی کچھ اس طرح سے کھلی تھی تو اگر کوئی وہاں سے گزرے تو وہ سمجھے کہ وہ لوگ تو جاگ رہے ہیں اللہ پاک نے ایسا کیوں کیا تاکہ کوئی ادھر سے گزرے تو ان کے سامان وامان کو چوری کرنے کی کوشش نہ کرے آدمی سویا ہوا ہوتا ہے تو چور وہاں سے سامان اٹھا کے بھاگتا ہے تو وہاں پر تو ان کے پاس ان کا کچھ سامان بھی تھا کچھ پیسے ویسے بھی تھے ان کے تو ہو سکتا تھا کوئی چور جا کے چوری کر جاوے اللہ نے ایسا کیا کہ کوئی وہاں سے گزرے تو سمجھے کہ وہ لوگ تو جاگ رہے ہیں اور ان کے پاس اندر گھسنے کی کوشش ہمت نہ کرے تو یہ سمجھے کہ وہ سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ جاگ نہیں رہے تھے وہ تو سوئے ہوئے تھے اور و ذات الیمین و ذات شمال اور ہم ان کو پلٹ رہے تھے دائیں طرف اور بائیں طرف کبھی یہ کروٹ لیتے کبھی وہ کروٹ لیتے ایسا کیوں تاکہ زمین ان کا جسم کھا نہ جائے اور وہ کل ذراعیہ با سکن اور ان کا کتا اپنی باہوں کو پھیلائے ہوئے تھا چوکٹ پر دہلیز پر وہ کتا بھی اللہ پاک نے اور کتا بھی بڑا تھا ڈراؤنا کتا وہ وہاں دہلیز پہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ دیکھتا رہتا تھا تو اس سے بھی لوگ ڈر جائیں یوں دیکھیں کہ وہ لوگ تو جاگ رہے ہیں اور کتا بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے تو اپنا راستہ پلٹ کے اس پہاڑی پر سے دوسری طرف چلا جائے کوئی وہاں اندر جانے کی کوشش نہ کرے لبی تعلیم روبا اگر تو ان کو جھانک کر دیکھے تو پیٹ پھیر کر بھاگے اور تو ان کے روب سے بھر جائے اب یہاں ایک سوال آتا ہے کہ کتے کو وہاں پر کیوں سلایا حالانکہ کتے کو ساتھ رکھنا تو منع ہے حدیث شریف میں ہے کہ جہاں کتا ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے اس زمانے میں بہت سے لوگوں کو کتا پالنے کا شوق ہو گیا ہے شوقیہ طور پر کتا رکھتے ہیں ہمارے یہاں گوروں میں تو انگریز میں تو اس کا بہت رواج مجھے کسی نے بتایا امریکہ میں ہمارے مسلمانوں میں بھی یہ رواج شروع ہو گیا ہے اور بہت سے مسلمان ایش آرام والے پیسوں والے شوقیہ طور پر کتا رکھتے ہیں بہت سی لڑکیاں چھوٹے چھوٹے پوڈلز اپنے ساتھ رکھتی ہیں اور اپنے بغل میں اس کو لے کر دبا کر گھومتی ہیں حدیث شریف میں ممانعت آئی ہے جو آدمی شوقیہ طور پر کتا پالے گا اپنے گھر میں رکھے گا تو روزانہ اس کے عمل سے ایک قیرات ثواب کم ہوتا رہے گا گھٹتا رہے گا قیرات کی مقدار اللہ بہتر جانتے ہیں لیکن اس کا جو اگر مقبول نیکیاں ہیں تو اس میں سے بھی وہ ثواب کم ہوتا رہے گا گھٹتا رہے گا یہ کیوں اس لیے کہ کتے کی عادت بھونکنے کی ہے آپ کے گھر میں کتا ہوگا تو راہ گزرنے والوں کو بھونکتا رہے گا تکلیف دے گا ہمارے یہاں گھر کے باہر کتا ہوتا ہے تو پوسٹ مین کے پیچھے بھی دوڑتا ہے اور دودھ ڈلیوری کرنے والے کے پیچھے بھی دوڑتا ہے سب کو بھگاتا ہے کوئی وہاں سے گزر رہا ہو تو اس کو بھو بھو کرتا ہے آدمی غفلت میں چل رہا ہو اور ایک دم سے بھو کرے تو آدمی چونک کر کے گر جاتا ہے یہ ستانے کی وجہ سے ثواب کم ہوتا رہتا ہے اور چونکہ کتا بھونکتا رہتا ہے اس لیے سمجھیے کہ وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے مشکا شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک محلے میں کسی انصاری کے گھر پر کبھی کبھی جایا کرتے تھے ان کے برابر ہی میں دوسرے کا گھر تھا وہاں نہ جاتے تو انہوں نے شکایت کی حضور آپ ان کے گھر جاتے ہیں ہمارے گھر نہیں آتے تو حضور نے کہا تمہارے گھر کے باہر کتا بندہ رہتا ہے انہوں نے کہا ان کے گھر میں بلی ہے تو حضور نے فرمایا بلی درندہ ہے کتا شیطان ہے یہ فرق ہے بلی ایک درندہ ہے وائلڈ اینیمل ہوتا ہے تو اس وائلڈ اینیمل جیسا ہے وہ کسی کو بھونکتی نہیں ہے بلی وہ اپنا کام کرتی رہتی ہے وہ اپنے چوہے ہوئے کھاتی رہتی ہے وہ کسی کو ستاتی نہیں ہے لیکن کتا شیطان ہے بھونکتا ہے ڈراتا ہے دھمکاتا ہے بھگاتا ہے اس لیے میں تمہارے یہاں نہیں آتا اور اس لیے حدیث میں یہ وعید آئی ہے کہ شوقیہ طور پر کتا نہ رکھے ہاں ایک اور حدیث میں فرمایا کہ تین کتوں کا استثنا ہے اس کو رکھنے کی گنجائش ہے ایک مویشی کا کتا بکریوں کو جمع کرنے کے لیے کوئی چرواہا رکھے اپنا کتا تو اس کی اجازت ہے دوسرے حفاظتی کتا کسی کی بڑی کوٹھی ہو حویلی ہو اور اس میں چور ستاتے ہوں پریشان کرتے ہوں بڑا بڑی زمین ہے کئی ایکڑ کی اور وہ خود اس کو سنبھال نہیں سکتا ہے تو اس نے باہر کتا باندھ دیا ہے اس کا کینل بنا دیا ہے اس میں وہ سوتا ہے اور وہ پہرا دیتا رہتا ہے تو پہرا دینے کا کتا ہو حفاظتی کتا ہو تو اسی گنجائش اجازت دی ہے اور نمبر تین کھیتی کا کتا بعض مرتبہ کھیت کو لوگ چرا جاتے ہیں تو کھیتی کی حفاظت کے لیے کوئی اپنے ساتھ کتا رکھے اور اس کو دوڑائے تاکہ چور آئے تو چور کے پیچھے وہ دوڑے تو کھیتی باڑی کرنے والوں کے لیے اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے یہ تین مقامات ہیں ایک چوتھا مقام حدیث میں شکار کا بھی آیا ہے کہ کوئی شکاری کتا رکھے تاکہ شکار کرنے جاوے کتے کو دوڑائے تو اس کی گنجائش ہے تو یہ استثنا ہے ان کی اجازت ہے ممانعات شوقیہ کتے کی ہے اور سمجھئے کہ اس پر ثواب گھٹتا ہے اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اصحاب کاف نے اپنے ساتھ ایک کتے کو کیوں رکھا اور دہلیز پر بٹھایا اس کا ایک جواب تو یہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ان کی شریعت میں وہ حکم نہ ہو یہ حکم ہماری شریعت میں ہے اور شریعت میں احکام ڈفرنٹ ہوتے ہیں تو ان کی شریعت میں کتا رکھنے کی ممانعات نہ ہو ہماری شریعت میں یہ ممانعات آئی نمبر دو یہ لوگ چونکہ بڑے مالدار گھرانے کے تھے تو ہو سکتا ہے یہ اصحاب تجارت ہوں اصحاب کھیتی باڑی ہوں مویشی والے ہوں تو یہ کتا جو تھا یہ انہی کا کتا تھا جب یہ جانے لگے تو وہی کتا ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا انہوں نے اس کو بگانے کی کوشش کی کہ یہاں تو کوئی کھیتی باڑی کوئی حفاظت کی ضرورت نہیں تو جا اپنا کام کر لیکن اس کتے نے اپنے ان کا ساتھ دے دیا اور وہ پیچھے پیچھے چل دیا اور قربی وغیرہ نے روایت نقل کی ہے کہ اللہ نے اس کتے کو بولنے کی بولنے کی اجازت دی تو وہ انسان کی طرح سے بولا کہ میں آپ کو نہیں ستاؤں گا مجھے لے چلو میں تمہاری حفاظت کروں گا شاید اللہ مجھے بھی تمہارے ساتھ جنت میں رکھے وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی غیبی چیز ہے اس لیے کتے کو ساتھ جانے دیا وہ ان کے ساتھ ساتھ پہاڑی پر چڑھا اور جب یہ اندر گئے تو وہ غار کی دہلیز پر بیٹھ گیا یہ سمجھئے کہ اس کا قصہ ہے حضرت مفتی صاحب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابن عقیہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا اس قصے سے معلوم ہوا کہ صحبت کا کتنا بڑا فرق پڑتا ہے صالحین کی صحبت میں بیٹھنے سے ایک کتا جب جنتی بن جاتا ہے تو ایک انسان علماء صلیح مشائق اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھے گا تو اس پر کتنا اثر پڑے گا اس لیے صلیح اور مشائق کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے ان سے استفادہ کرنا چاہیے اس سے ترقی ہوگی برکت ہوگی اور جنت کے بلند مقامات درجات اور اللہ کی رضا حاصل ہوگی ایک حدیث شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہیں صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں ایک دیہات کے رہنے والے گوار صحابی داخل ہوئے انہوں نے جھٹ سے سوال پوچھ لیا یا رسول اللہ قیامت کب آنے والی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دینے کے بجائے خود اس کو سوال کیا کہ تو نے قیامت کے لیے تیاریاں کیا کی ہیں جو قیامت کا انتظار کر رہا ہے تیرے پاس تو بہت نیک عمل ہے نمازیں بھی ہیں روزے بھی ہیں زکات صدقہ بھی ہے اس کا ثواب چاہیے اس لیے تو پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی کہ تجھے ثواب ملے اس نے کہا نہیں حضور ایسی کوئی بات تو نہیں ہے میرے پاس کوئی زیادہ نیکیاں تو نہیں ہیں ہاں ایک بات میرے پاس ہے وہ یہ کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں تو آپ نے فرمایا پھر تجھے فکر کی کیا ضرورت ہے قیامت کے دن تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ نیک لوگوں سے محبت کرنا بھی قیامت میں فائدہ دے گا دنیا میں بھی فائدہ دے گا تو علماء سے صلحاء سے مشائق سے محبت کرنا چاہیے تعلق رکھنا چاہیے جڑ کر رہنا چاہیے کسی شیخ کامل کے ہاتھ پر بیعت ہو جانا چاہیے اور ان کے بتائے ہوئے طریق اور ہدایات کے مطابق ذکر اذکار کرتے رہنا چاہیے اس سے برکت ہوگی ترقی ہوگی یہاں پر اللہ پاک نے کہا یہ کتا ان کے ساتھ بڑی وفاداری کے ساتھ گیا ان کی حفاظت کی ویسے کتا جو ہے حفاظتی اعتبار سے اچھا جانور ہے ایک رسالہ ہے تفزیر القلاب علی کثیر ممن لبس سیاب کتوں کو فضیلت ہے بہت سے کپڑے پہننے والے انسانوں پر یعنی بعض کتے انسانوں سے اچھے ہوتے ہیں حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کتے میں دس خوبیاں ہیں انسان میں آ جائے تو انسان اللہ کا ولی بن جائے وہاں پر وہ خوبیاں گنوائی ہیں سب سے پہلی خوبی اس کی یہ ہے وفاداری کتے کو آپ اپنے گھر کے باہر دو چار دن تک دو چار دن تک روٹی دے دو تو پھر وہ آپ کے گھر کے باہر ہی بیٹھا رہے گا پہرا دے گا اور وہ چور وور آ گیا تو اس کو بکائے گا اور اگر چور نے آپ کو مارنے کی کوشش کی تو وہ اپنی جان دے دے گا اپنی فکر نہیں کرے گا لیکن آپ کو بچائے گا اس میں لکھا ہے اس کتاب میں کہ ایک شخص کہیں جا رہا تھا تو ایک کتا ذرا اس کے پیچھے پیچھے ذرا وہ لیا بھوکنے لگا وہ سمجھ گئی یہ بھوکا ہے تو انہوں نے اپنے پاس روٹی تھی وہ اس کتے کو ڈالی کتے نے کھا لی پھر یہ چلنے لگے وہ کتا بھی ساتھ ساتھ ہو لیا آگے ذرا سا باہر نکلے تھے گاؤں سے کہ ان کے کچھ دشمن سامنے آئے تو ان دشمنوں نے ان کو مطالبہ تھا اس کو مارنا شروع کیا تو کتا جو ہے وہ بھونکنے لگا ان کو بچانے کی کوشش کرنے لگا لیکن انہوں نے کتے کو مارا مارتے رہے اس کو بھی کتے کو بھی اتنے میں انہوں نے اس کو ایک کھڈے میں ڈالا اوپر سے کچھ پتھر ڈالے اب یہ کتا جو ہے وہ بھونکتا ہوا واپس دوڑتا ہوا آیا ان کے گھر کے پاس اور گھر کے پاس آ کر بھون بھون بھون بھون بھونکنے لگا وہ گھر والے سمجھ گئے کچھ گڑبڑ ہے کتا کیوں اتنا بے تحاشا بھونک رہا ہے تو نکلے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے تو چلتے چلتے یہ کتا ان کو وہاں لے گیا جہاں اس کھڈے میں پتھر کے نیچے ان کو ڈھانپ دیا تھا اب پتھروں میں سے کچھ کچھ ہوا جا رہی تھی اس میں ابھی کچھ تھی سیدھا وہاں لے گیا انہوں نے دیکھا کہ یہاں ہے وہ پتھر ہٹائے اپنے آدمی کو باہر نکالا جلدی گھر لائے زخم وخم کا علاج کیا جان بج گئی تو کتے میں وفاد ہے خود مار کھا لے گا اور اگر آپ نے روٹی دی اس کو بچانے کی کوشش کرے گا اس میں ایک قصہ لکھا ہوا تھا کتے کا ایک شخص کسی آبادی سے گزر رہے تھے تو قبرستان پر لکھا ہوا تھا یہاں قبرستان میں ایک کتا بھی مدفون ہے اور اس کتے کا قصہ سننا ہو تو گاؤں میں کسی سے پوچھو شہر میں کسی سے پوچھو اس نے کہا یار کتے کا کیا عجیب قصہ ہے اس کو قبرستان میں دفن کیا ہے تو وہ گاؤں والوں سے پوچھنے لگا بھائی اس کا قصہ کیا ہے تو ایک بوڑھے نے بتایا کہ ہمارا جو بادشاہ تھا اس کا ایک بہت بڑا شاندار خوبصورت کتا تھا بادشاہ کی عادت تھی کہ جب وہ کھانے کے لیے بیٹھتا تو اس کو بھی اپنے پاس بٹھاتا اور اس کو بھی کچھ کھانا ڈالا کرتا اور بہت پسند تھا اس کو وہ کتا ایک دن ایسا ہوا کہ یہ کتا جو ہے وہ مطبخ میں بیٹھا ہوا تھا جہاں کھانا پک رہا تھا تو اس نے دور سے دیکھا کہ وہ کھانے کی جو کھیر کی دیگ تھی تو اس میں کھڑکی سے وہ کھڑکی کے پاس رکھی ہوگی ٹھنڈک کے لیے ایک اجدہا آیا سانپ اور زہریلے سانپ نے اس میں اپنی اپنا زہر پھونکا اور پھر نکل کر چلا گیا وہاں کوئی گونگی لڑکی تھی اس نے بھی وہ دیکھا لیکن یہ کچھ بول نہیں سکے اور انہوں نے وہ کھانا پکانے والے طباخ نے کھانا وانا تیار کر کے دسترخوان پر رکھ دیا جب دسترخوان پر کتے کو بھی بلایا گیا اور بادشاہ کھانے لگا اور اس کھیر میں سے اس نے کچھ نکالنے کی کوشش کی تو کتا بھونکنے لگا بھوک بھوک بھوک بھوک بھوک اب جو ہے اس کو سمجھ نہیں پڑی کہ کیوں بے تحاشا بھونک رہا ہے بادشاہ نے کھیر لے لی کہ وہ پھر کتا بھونگا جب وہ سمجھئے کہ بہت بھونک رہا تھا بادشاہ نے ہٹانے کی کوشش کی تو کتا خود ہی وہ کھیر میں گر گیا اور اس نے وہ پی لیا اب جب وہ پی لیا تو زہر کا اثر اس پر چڑھا کتا وہاں گرا مر گیا بادشاہ کو سمجھ نہیں پڑی کہ کیا ماجرا ہے تو وہ گونگی لڑکی وہاں جو تھی وہ اس نے جو دیکھا تھا وہ آئی اور اس نے اشارے سے یوں یوں کر کے کہا وہ بادشاہ کو سمجھ میں ہے کہ وہ اس میں تو زہر ملا ہوا تھا اور کتے نے اپنی جان دے دی اور بادشاہ کو بچا لیا بادشاہ کھاتا تو وہ خود مر جاتا تو بادشاہ نے بڑی اعزاز کے ساتھ اس کا اس کا جنازہ پڑھا جو کچھ بھی کرنا ہے فیونرل کیا اس کا اور اس کو قبرستان میں دفن کیا جنازہ پڑا معاف کرنا میں نے غلط لفظ کہہ دیا اس کی جو باقاعدہ تجویز تکفین ہوتی ہے تو کتے کو قبرستان میں دفن کرایا کہ اس کتے نے بادشاہ کی جان بچائی تو یہ کتا جو ہوتا ہے اس میں پہلی صفت وفاداری ہے دوسری صفت اس میں قناعت ہے قناعت کے معنی تھوڑے بہت کو کافی سمجھنا اس کو تھوڑی سے تھوڑا سا رزق مل جائے اس پر گزارا کر لیتا ہے انسان کو بھی تھوڑے رزق پر قناعت کرنی چاہیے بہت زیادہ کا طلبگار نہیں رہنا چاہیے تیسری صفت اس میں ایثار کی ہے کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتا ہے خود نہیں کھاتا بھوکا رہتا ہے دوسروں کو کھلاتا ہے اس میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے دیکھا کہ ایک جگہ کہیں کوئی مرا ہوا جانور پڑا ہوا تھا تو ایک کتا وہاں سے گزرا اس نے وہ جانور دیکھا تو کتا واپس لوٹا آبادی کی طرف اور بھونکتا ہوا اپنے سارے دوسرے کتوں کو بلا کر لایا اب وہ کتے جو ہیں اس میں سے کھانے لگے اور یہ پیچھے سے بیٹھ کے دیکھتا رہا جب دوسروں نے سب نے کھا لیا تو جو بچا ہوا تھا یہ آیا اور اس میں سے جو کچھ اس کو بوٹیاں ملی وہ اس نے کھا لی یہ کتے میں ایک صفت ایسار کی بھی ہے کہ وہ دوسروں کو ترجیح دیتا ہے آج انسان جو ہے وہ گریڈی بن گیا ہے اور خود سب کچھ لینا چاہتا ہے دوسروں کو کچھ دینا پسند نہیں کرتا تو یہ بہت سی صفات اس میں ایسی لکھی ہیں حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ انسان میں یہ چیزیں ہونی چاہیے ورنہ انسان کتے سے بھی نیچے گر جائے گا اللہ ہماری حفاظت فرمائے بہرحال یہاں فرمایا وکل بہم تم ذرا بل وسیط لبت فلاح ہوں بات بعض مرتبہ ہم کتے کو حقیر سمجھتے ہیں حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اپنے آپ کو کتے سے بھی برا سمجھنا چاہیے بھائی اگر میں جنت میں گیا تب تو میں اچھا ہوں لیکن اگر میں دوزخ میں گیا تو پھر یہ کتا مجھ سے اچھا ہے کیونکہ اس کو تو حساب کتاب نہیں ہے دوزخ میں نہیں جانا ہے مجھ کو تو حساب کتاب کا سامنا کرنا ہے تو یہ کتا مجھ سے اچھا ہے اسی لیے صوفیہ کے نام کہتے ہیں انسان توازو کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اپنے آپ کو کتے سے بدتر بھی نہ سمجھے میں ابھی سہارنپور جا کر آیا ہوں میں جب حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے گھر کی طرف گیا حضرت پیر صاحب سے ملنے کے لیے تو وہ گلی میں سے گزرتے ہوئے میرے حضرت کی ایک بات مجھے یاد آئی ہمارے حضرت مولانا مطالعہ صاحب دامت برکات اللہ مراتب نے فرمایا جب ہم حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ یہاں بخاری شریف پڑھتے تھے اور حضرت کی ویل چیئر کو حضرت کے گھر سے لے کر کے تیزی سے بگاتے تھے اور سیدھے دارالحدیث اور دارالحدیث سے سبق سے فارغ ہو کر حضرت کی ویل چیئر بگاتے ہوئے تیزی کے ساتھ سیدھے حضرت کے گھر تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب ہم دار سے نیچے اترتے ویل چیئر میں حضرت کو لے کر کے بھگاتے ہوئے جاتے تو کبھی کبھی کوئی کتا بھی ساتھ ساتھ دوڑتا اور بھونکتا کتے کی عادت ہے وہ تیز سکوٹر کو دیکھتا ہے تو ساتھ ساتھ دوڑتا ہے تو ویل چیئر کے ساتھ ساتھ وہ بھی دوڑتا تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ اس کو کہتے ابے چلا جائے یہاں سے اس گلی کے لیے میں اکیلا کافی ہوں اللہ اکبر کس قدر توازو ہے بخاری شریف پڑھا کر آ رہے ہیں اور اپنے آپ کو کتا کہہ رہے ہیں کہ اس گلی کے لیے ایک کتا کافی ہے تیری یہاں ضرورت نہیں ہے کس قدر توازو ہے آج ہم کو بخاری شریف پڑھاتے ہیں تو آسمان پہ چڑھ جاتے ہیں ارے بخاری شریف تو دور کی بات ایک کوئی اچھا سا خواب دیکھ لیں تو ہم پھولے نہیں سماتے اور پتہ نہیں کیا کیا اس کو ساری دنیا میں بگاڑتے پھرتے ہیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے ہمارے اندر توازو ہونی چاہیے کتے سے ہم کو توازو سیکھنی چاہیے اکابر مشائق یہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو کتے سے بھی بدتر سمجھو یہاں پر وکل بھوم با ستون یہ یہ کتا تھا بڑا وفادار تھا کے ساتھ ہو لیا اور اوپر جا کر اپنی باہیں پھیلا دی اللہ فرماتے ہیں علیہم لو اگر تو ان کو جھانک کر دیکھے تو تو پیٹ پھیر کر بھاگے وہاں سے اور تو ان کے روب سے بھر جائے اللہ نے ان کو ایسا روب دیا تھا کہ تو اس کی وجہ سے دہشت کھا جائے اور ہلنے لگے اللہ پاک نے کیفیت بنا دی تھی ان کی ان کی حفاظت کے لیے آگے اللہ کہتے ہیں علی کا ہوں اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں چنانچہ قول قائل منہم کم لبستم ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا اجی تم کتنا سوئے ہو قالو لبسنا یومن او بعض یوم تو دوسروں نے جواب دیا ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ قالو ربکم اعلم بما لبستم کہنے لگے یار اس فضول بحث کو چھوڑو اللہ کو خوب پتا ہے تم کتنا سوئے ہو سوئے ہو فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ یہ جو تمہارے پاس چاندی کا سکہ ہے اس کو لے کر ایک آدمی کو نیچے شہر میں بھیجو ایوہا فلیم اب اس جانے والے کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کون سا کھانا زیادہ صاف ستھرا اور حلال ہے پھر وہاں سے تمہارے لیے کچھ کھانا لائے ولیتلطف اور اس کو چاہیے کہ نرمی سے جاوے اور آوے بکم احدا اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے ان یظہروا علیکم او فی ملتہم ولن ابدا اگر شہر والوں کو تمہاری خبر لگ گئی تو تم کو پتھر مار مار کے ختم کر دیں گے یا تم کو مجبور کر کے اپنے مذہب میں لوٹائیں گے اور تب تو تم ہرگز کامیاب نہیں ہوگے اللہ کہتے ہیں جس طرح ہم نے ان کو اتنی لمبی نیند سلایا بس اسی طرح سے ہم نے اس کو اس نیند سے اٹھایا اور جب وہ اٹھے ہیں تو آپس میں پوچھ پرچھ کرنے لگے کتنا سوئے ہیں کسی نے کہا ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ دوسرے نے کہا چھوڑو یار یہ فضول بحث کتنا سوئے ہیں بس بھوک لگ رہی ہے جاؤ کچھ کھانا وانا لے کر کے آؤ اور کھانا لینے کے لیے یہ روپیہ اپنا لے جاؤ کیونکہ پیسے کے بغیر تو کھانا ملے گا نہیں ایک آدمی جاوے نیچے شہر کی طرف اور دیکھ لے کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ اور عمدہ ہے اور کچھ لے آئے یعنی چونکہ وہ لوگ بت پرست تھے اور بت کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے تو اس لیے حرام کھانا اور بت کا ذبیہ جو ہے وہ نہ لائے بلکہ حلال کھانا ڈھونڈ کر کے لاوے اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی آبادی میں حرام کھانوں کا غلبہ ہو تو وہاں تحقیق کیے بغیر کھانا منع ہے جہاں آپ کو پتا ہو کہ یہاں پر حرام چیزیں غالب ہیں تو پھر وہاں تحقیق کے بغیر نہیں کھانا چاہیے ہمارے یہاں بہت سی ہوٹلوں کے اندر حلال ہے ہا لام لام الف کا ایک لیبل لگا دیتے ہیں حالانکہ حقیقت حلال نہیں ہوتی بلکہ ایک جگہ تو ہمارے یہاں ایک چائنیز نے اپنی دکان پر حلال لگا دیا تھا اب چائنیز کی یہاں کہاں سے حلال آئے گا کسی نے اس کو پوچھا کہ یہ کیا ہے کہ کچھ مجھے دیا تھا میں نے لگا دیا مسلمان جاتے ہیں کھاتے ہیں اس چائنیز کے یہاں تو صرف حلال کا بورڈ دیکھ کر کھانا شروع نہیں کر دینا چاہیے بلکہ تحقیق کر لینا چاہیے بھائی آپ کے یہاں ہوٹل میں گوشت کہاں سے آتا ہے چکن کہاں سے آتی ہے پوچھ پرچھ کر لو تحقیق کر لو بلکہ اب تو ہم مکہ مدینہ جاتے ہیں وہاں بھی احتیاط کرنا پڑتا ہے کیونکہ برازیل سے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے چکن آتی ہے تو وہاں پر وطنی ہو وہ تو وطنی کھانا پڑتا ہے احتیاط کرنا بہتر ہے کچھ دن کے لیے وہاں جاتے ہیں خامخواہ کیوں اپنے اتنا پیسہ خرچ کر کے گئے ہیں اور اپنا عمرہ حج خراب کر کے آئے ہیں تو اللہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا بھائی دیکھنا ذرا تحقیق کر لینا اور پاک صاف ستھرا کھانا لے کر کے آنا اور ولی تلطف اور دیکھو ذرا نرمی کر کے جانا چپ چاپ سے احتیاط سے ہوشیاری سے اور ولاوش ایرن بھی کم احاطہ کسی کو معلوم نہ ہو جائے کیونکہ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ ہم یہاں ہیں تو ہم کو پکڑ کے لے جائیں گے اور مار مار کے ٹھوس نکال دیں گے یار کم بادشاہ نے کہا تھا میں تم کو قتل کر دوں گا دھمکی دی تھی قتل نہیں کی تو پتھر مار مار کے ختم کر دوں گا اس لیے انہوں نے کہا یہ ارجم حکم او یہ عید حکومفی اپنے مذہب میں تم کو مجبور کر کے لوٹا دیں گے بدھ پرستوں کی عادت ہے کہ دوسروں کو اپنے مذہب میں داخل کرنے کے لیے مجبور کرتے ہیں جیسے یہاں پر تم سنتے ہو کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارا بس چلا تو ہر ہر مسجد میں بدھ گھسا دیں گے اور گنیش کو داخل کر دیں گے اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں تو بت پرستوں کی عادت ہے کہ بت پرستی پر مجبور کرتے ہیں یہ حق اہل حق کا شیوا ہے کہ حق پر کسی کو مجبور نہیں کرتے حق بات کھلی ہے قبول کرنا ہے کرو نہیں تو کچھ نہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ مجبور کر کے تم کو بت پرستی کی طرف لے جائیں گے اگر ان کو پتہ چل گیا اور ولن تفریح ابدا اگر ایسا ہو گیا تو پھر تم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے اگر بت پرستی میں چلے گئے تو ناکام ہو جاؤ گے اللہ ہماری حفاظت فرمائے یہاں پر ابن عطیہ نے لکھا ہے کہ انہوں نے حضرت مفتی شفیع صاحب نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے یہ جو کہا کہ اپنا کھانا پیسہ لے کر بھیجو اس میں چند باتیں معلوم ہوئی نمبر ایک تو یہ کہ مال میں شرکت جائز ہے کیونکہ یہ ان کا مشترک مال تھا تو کچھ لوگ مشترک مال نکالیں اس میں سے خرچ کریں تو جائز ہے نمبر دو یہ کہ وکالت جائز ہے کسی ایک کو وکیل بنانا کہ تم فلاں کام کر کے آؤ یہ درست ہے اور نمبر تین یہ کہ اگر چند دوستوں نے پیسے نکالے ہوں اور اس سے مشترک کھانا لایا جائے تو سب مل کر کے کھا سکتے ہیں کوئی زیادہ کھائے کوئی کم کھائے اس سے کچھ لینا دینا نہیں مشترک کھانے میں سب شریک ہوتے ہیں سب مل کر کے اس میں سے کھا سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہمارا مشترک پیسہ ہے لے جاؤ لے آؤ ہم اس میں سے کھائیں گے بہرحال یہ چند مسائل اس سے معلوم ہوتے ہیں آگے وہ کزاری کا آسرنا علیہ سے کل پڑھیں گے اللہ پاک نے کسی طرح سمجھیے کہ وہاں والوں کو بتا دیا کہ یہ کون ہے پتہ چل گیا لیکن اس وقت لوگ اچھے تھے اس لیے حالات درست تھے اس کو آگے کل بیان کریں گے انشاءاللہ پھر رساب کا قصہ پورا ہو جائے گا اللہ پاک کہے سنے کو ہمارے دل میں بٹھائے عمل کی توفیق دے درست شریف پڑھ لیں اللہ سیدنا محمد والا علی وسابی وسلم تسلیمہ یا رحم الرحمین محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے پوری امت کی مغفرت فرما دیجئے پوری امت پر رحم کر دیجئے جو کچھ پڑھا سنا اس کو ہمارے دل میں بٹھا دیجئے عمل کی توفیق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 الراحمين ہو گیا ٹائم اشراق کا بسم اللہ